اسما بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی تو اللہ نے مجھے جتنا فائدہ پہنچانا چاہا پہنچایا اور جب مجھ سے آپ کا کوئی صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اسے قسم کھلاتا پھر وہ میرے کہنے پر قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا اور بے شک مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور بالکل سچ بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جو کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر پاکی حاصل کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ یہ حدیث صحیح ہے